ہمارے استاذ روحانی استاذ ہم نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن جو امت کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں ہم سب کے استاذ ہیں نا شیخ عبداللہ اعظم شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی کبھار اپنے گھروں میں روٹی اور چائے کے ساتھ گزارا کریں روکھی سوکھی روٹی اور چائے کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ اس طرح کھانا بچوں کو کھلانا چاہیے دسترخوان کو بھر بھر کے ہر روز بیٹھنا ضروری نہیں ہے کیوں فرماتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی اہلیہ کو اور آپ کے بچوں کو اس بات کا احساس ہو کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صبح بھی روٹی چائے شام کو بھی روٹی چائے بس یہ کھاتے ہیں شیخ عبداللہ اعظم شہید رحمہ اللہ تعالی مجاہدین سے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آپ دو قسم کا کھانا کھاتے ہیں ہر روز صبح روٹی اور چائے اور شام کو چائے اور روٹی سمجھ میں آئی بات یعنی کبھی کبھار مسلمانوں کو چاہیے چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو مجاہدین کی طرح زندگی گزارنی چاہیے گھروں میں صرف چائے اور روٹی اور کچھ بھی نہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جن لوگوں کو آج امریکہ کا ہندوستان کا اسرائیل کا اور کافروں کا ایجنٹ اور غلام اور مزدور کہا جاتا ہے ان مجاہدین کے گھروں میں یہی ہوتا ہے آج میں بات کر رہا تھا تحریک طالبان پاکستان کے بڑوں کے ساتھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں وہ بڑوں کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ قربانی کے ایام میں کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو انہوں نے جو باتیں میرے ساتھ کی اس سے میرا دل بھی روتا ہے میری آنکھیں بھی روتی ہیں وہ کہنے لگے جن کے رشتہ دار وغیرہ آس پاس موجود ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں وہ تو قربانی کر لیتے ہیں لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں جن کا رابطہ مکمل منقطع ہو گیا ہے اور تعلقات بالکل کٹ کر رہ گئے ہیں ہمارے ہاں کیا عید آئی اور کیا عید گئی ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا بچوں کا دل خوش کرنے کے لیے ایک مرغی اگر ہم ذبح کر لیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے عید کے دن بقر عید میں ہمارے مجاہدین دال کھاتے ہیں لوبیا کھاتے ہیں کدو کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن ان مجاہدین سے پوری دنیا ڈرتی ہے پوری دنیا یہ شیر ہیں شیر اور جو لوگ کباب کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں پوٹی بنانے کی مشین جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نصرت بالرعب مسیرت شہرن کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دبدبا حیبت اور دہشت عطا کی ہے کہ دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہو ڈرتا ہے اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جایا کرتے تھے ایک چاند کے بعد دوسرا چاند نکلتا تھا لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی تو شاگرد نے پوچھا اما آپ کیا کھایا کرتے تھے آگ نہیں جلتی تو پکتا کیا تھا کھاتے کیا تھے فرمایا کہ دو کالی چیزیں پانی اور کھجور پر ہمارا گزارا ہوتا تھا پانی اور کھجور کھانے والوں نے پورے جزیرت العرب کو فتح کیا روم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ایران کی جو اتنی بڑی حکومت تھی اسے مٹا کر رکھ دیا کہ آج تک وہ سانس لینے کے قابل نہیں ہے ترکستان تک روکی سوکھی کھانے والے کھجور اور پانی پر زندگی گزارنے والوں نے دین اسلام کی دعوت پہنچائی آج بھی مجاہدین الحمد للہ روکی سوکھی کھا کر پوری دنیا کے لیے دہشت کے نشان بنے ہوئے ہیں دہشت کے نشان ہے الحمد یہ مجاہدین میں نے میرا میں ایک دفعہ لوگوں کو کہا تھا کہ واللہ العظیم اگر یہ مجاہدین نہ ہوتے تو یہ پاکستان کی ناپاک فوج آپ کی شلوارے تک اتار دیتی تو لوگ میری باتیں سن کر سر ہلا رہے تھے کہ صحیح بات ہے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ فوج یہ سب کچھ کرتی اور دنیا نے دیکھا جب یہ مجاہدین وہاں سے در بدر کیے گئے تو وزیرستان کے عام لوگوں پر کیا قیامت ٹوٹی اللہ تعالی وزیرستان کے ہمارے ہمدردوں انصاروں پر رحم فرمائے پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان کے جو قبائلی علاقوں میں رہنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی برکت اور رحمت نازل فرمائے ہم ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے اپنے باغوں کو اپنی کھیتیوں کو اپنے قبیلوں کو سب چیز کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے